علی کا لایا ہوا وہ خط پڑھ کر قطبا کے چہرے پر پریشانی کے خفیف سے تأثرات آئے اس نے علی کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا علی تم یہ باتیں ابھی اپنے تک ہی محدود رکھو گے کتبا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اے مسلم کے بیٹے تجھے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ بات مر کر بھی میرے سینے سے کوئی دوسرا نہیں سن سکے گا جب تک تیرا حکم نہ ہو علی یہ کہہ کر مسکرا دیا اور پھر اتبا کے اشارے پر باہر چلا گیا اس کے جانے کے بعد اتبا قدرے پریشان نظر آ رہا تھا لیکن اس نے کسی سے اپنی پریشانی کے بارے میں کوئی بات نہ کی اس کے خاص رفیق ہی جانتے تھے کہ اس کی کی پریشانی وجہ کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا سوچ رہا ہے یا وہ اب کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے کچھ دن سوچنے کے بعد کتبہ نے ایک فیصلہ کیا یہ فیصلہ اس کے رفقا کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا جن حالات کا سامنا ہمیں بخارا میں کرنا پڑا ہے وہ نہایت اچانک تھے نے کہا ان حالات میں ہمارا سنبھل جانا کسی سے کم نہیں ہے ہمارا جاسوسی نظام وہاں بے نقاب ہو گیا تھا ہم نے وہاں ان جاسوسوں کی جگہ نئے جاسوس بھیج ہیں لیکن میں ابھی بھی فکر مند ہوں تو کس بات پر فکر مند ہے مسلم کے بیٹے ذرا بن حسین نے پوچھا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے نئے جاسوس بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں اتبا بن مسلم نے کہا لیکن وہ سب اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اسی بات کی تو انہیں تربیت دی گئی ہے ابو موسا بولا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن اس طرح دشمن کی ساری توجہ ہماری حرکات پر لگ جائے گی اور وہ ہماری طرف سے کسی ممکنہ خطرے کی پیش بندی پہلے سے ہی کر لے گا یہ بات ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا میں نے وہاں سے اپنے تمام جاسوس واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا یہ فیصلہ اگرچہ سب کے لیے حیران کن تھا لیکن کسی نے اس کی مخالفت نہ کی اور پھر چند دن کے بعد اسامہ اور اس کا پورا گروہ واپس مرو آ گیا قطبہ کا یہ فیصلہ نہایت دانش مندانہ دانش مندانہ تھا کیونکہ اگر وہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کو واپس نہ بلاتا تو یہ اس کے آئندہ منصوبے کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا اور اس بات کو اس کے ساتھی بھی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے اگرچہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے سے بخارا میں قطبہ کا جاسوسی نظام ختم ہو گیا تھا لیکن اس کا حل بھی قطبہ نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے کے کچھ دن کے بعد اس نے زرار بن حسین اور ابو موسا کو تنہائی میں بلوایا جب وہ دونوں پہنچے تو قطبہ کسی گہری سوچ میں گم تھا انہیں آتا دیکھ کر وہ کسی قدر چونک کر کھڑا ہو گیا ابن حسین تو جانتا ہے کہ جب میں تجھے تنہائی میں بلاتا ہوں تو مجھے ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے قطبہ نے مسکرا کر کہا اس کے جواب میں ذرا بن حسین اور ابو موسا بھی مسکرا ابن حسین اور تو بھی غور سے سے سن ابو اس وقت ہم بہت نازک حالات گزر رہے ہیں تم دونوں جانتے ہو کہ جہاد کا موسم آتے ہی ہمیں مصروف ہونا ہے لیکن اس دفعہ جہاد کا موسم ہم سب کے لیے سختیاں لے کر آئے گا کیونکہ میرا ارادہ ہے اور حجاج کا بھی یہی حکم ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بخارا کے بادشاہ دروان خزا سے لڑا جائے قطبہ اور حجاج کا یہ فیصلہ مزید کے آگے بڑھنے سے پہلے دروان خزا سے جنگ کی جائے جنگی اعتبار سے نہایت اہم اور قابل تحسین فیصلہ تھا کیونکہ اس طرح نہ صرف مزید آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جاتا تھا بلکہ یہ خطرہ بھی دور ہو جاتا تھا کہ دشمن کی کوئی فوج مسلمانوں کی پشت سے حملہ نہیں کر سکے گی لیکن میں جانتا ہوں کہ دروان خزا سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے ہم ہر لحاظ سے اس سے کمتر ہوں گے کیونکہ اس کے اس کی فوج کے پاس بہترین ہتھیار ہیں اس کے علاوہ ہم جتنی کوشش کر لیں چالیس ہزار سے زیادہ فوج اکٹھی نہیں کر سکتے لیکن اس کی فوج کم از کم تعداد میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہوگی بن بن مسلم نے نے کہا لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے حسین کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ اللہ ہی ہے جو تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کرتا ہے مگر اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق سے منہ نہ موڑے اور میں ان حقائق کی طرف سے ہی دیکھ رہا ہوں ان حقائق کو دیکھتے ہوئے مجھے حالات اپنے خلاف نظر آ رہے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑ کر اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں کتبہ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اللہ واقعی کمزوروں کی مدد کرتا ہے لیکن صرف اس وقت جب کمزوروں کی جماعت حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے مقصد کے لیے قربان کر دے ابن حسین کتبہ نے زرار سے کہا اس وقت سب سے بڑے خطرے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری کوئی آنکھ بخارا میں نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے کسی جاسوس کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں لیکن وہاں کے حالات سے باخبر رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے میں تجھے اور ابو موسا کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں یہ اس لیے کہ تم باقاعدہ جاسوس نہیں ہو لیکن اس کام کا تم دونوں کو تجربہ ضرور ہے تو ہمیں کب روانہ ہونا ہوگا ابو موسا نے پوچھا تم دونوں کو کل ہی روانہ ہو جانا چاہیے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا سیدھا بخارا کی طرف نہیں جاؤ گے تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم بسرا جا رہے ہو حجاج کے پاس لیکن تم بسرا بھی نہیں جاؤ گے تمہیں یہاں سے بسرا کے راستے پر ہی جانا ہوگا لیکن بسرا سے چند منزلیں دور تم دمشق کی طرف جانے والے راستے پر چلے جاؤ گے اور اس راستے پر دو دن چلنے کے بعد تم عام راستے سے علیحدہ ہو جاؤ گے عام راستے سے علیحدہ ہونے کے بعد تمہیں اپنا راستہ تبدیل کر کے بخارا پہنچنا ہے لیکن یہ خیال رکھنا کہ بخارا جاتے ہوئے عام راستے سے جتنا دور رہ سکو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا اتبا بن مسلم ان دونوں کو گویا ہدایات دے رہا تھا یہ تمام احتیاطیں اس لیے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بخارا کا جاسوسی کا نظام بھی حرکت میں آ گیا ہے اور ان لوگوں نے اپنے کچھ جاسوس ہمارے علاقوں میں بھیج دیے ہیں اس لیے ہمیں مکمل رازداری سے کام لینا ہوگا اور یہ تمام باتیں صرف ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں گی کتبا نے آخری بات پر قدرے زور دیا تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم ابو موسا نے کہا اب تم دونوں جاؤ اور سفر کی تیاری شروع کر دو لیکن تیاری اس طرح کرنا کہ جیسے تم بسرا جانے کی تیاری کر رہے ہو میں تمہیں حجاج کے نام ایک خط بھی لکھ دوں گا تم نے یہ مراسلہ حجاج کو نہیں دینا لیکن یہ سب راستے کی احتیاط کے لیے ہے مجھے حالات سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فکر نہ کر ابن مسلم اللہ سب بہتر کرے گا وہ ہماری اور تیری نیتوں کو جانتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں کو مایوس نہیں کرتا بن حسین نے کہا کچھ مزید گفتگو کے بعد بن حسین اور ابو چلے گئے ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر کتبہ سوچ میں غرق رہا پھر جیسے اسے کوئی کام یاد آ گیا اس نے فوراً کاتب کو بلوایا کاتب کے آتے ہی کتبہ بن مسلم نے اسے حجاج کے نام ایک خط لکھوانا شروع کر دیا اسی رات ایک سایہ مرغ اسے دور ہٹتا جا رہا تھا اگرچہ قلعے کے دروازے بند تھے اور حالات کے پیش نظر شہر کا دفاع پہلے سے زیادہ چوکس تھا لیکن وہ پھر بھی شہر سے نکل آیا تھا شہر سے نکلنے کے لیے اس نے نہایت عجیب تدبیر کی تھی یہ تدبیر عجیب اس لیے تھی کہ شہر سے باہر نکلنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا تھا وہ نہایت خطرناک تھا اس نے اس سخت پہرے میں فصیل کے ساتھ رسا لٹکایا اور دیوار کی دوسری طرف اتر گیا اس نے رسا اس جگہ لٹکایا تھا جہاں کافی اندھیرا تھا اس لیے اسے کوئی نہیں دیکھ سکا تھا اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے دیوار سے اترنے کے بعد اس نے اسی اسی جگہ لٹکا رہنے دیا اور شہر سے دور ایک قصبے کی طرف چل دیا یہ قصبہ شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا وہ پیدل ہی چلا جا رہا تھا اور اس کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ اسے واپس آنے کی بھی جلدی ہے وہ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر ضرور دیکھ لیتا تھا لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کی رفتار کم نہیں ہوتی تھی کافی دیر چلنے کے بعد وہ قصبے کے قریب پہنچ گیا یہ قصبہ ایک ریتیلے علاقے میں تھا اس لیے قصبے کے مکانات کافی دور سے ہی نظر آ جاتے تھے رات کے اندھیرے میں جب چاند بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا یہ مکانات سیاہ بھوت جیسے لگنے لگے سیاہ بھوت جیسے لگتے تھے قصبے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلا گیا وہ کافی دیر اس ٹیلے کے پیچھے چھپا رہا جب الو کے بولنے کی آواز سنائی دی اس صحرا میں الو کی آواز سنائی دینا عجیب عجیب محسوس ہوتا تھا اس لیے وہ شخص ایک دم چوک گیا کچھ دیر کے بعد جب الو کی آواز دوبارہ سنائی دی تو وہ شخص ٹیلے کی سے نکلا اور ٹیلے پر چڑھ گیا یہ ٹیلا تھوڑا اونچا تھا ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اسے ٹیلے سے دور دو سائے دکھائی دیے ٹیلے کی سے آدھا چاند جھانک رہا تھا ٹیلے پر چڑھنے کے بعد وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے بازو کندھوں کے برابر فضا میں اٹھا لیے اور دور کھڑے دونوں سایوں کے لیے چاند اس کے پیچھے چھپ چکا تھا ہوا تھوڑی تیز چل رہی تھی جس سے ٹیرے پر کھڑے آدمی کے سیاہ کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے اور دیکھنے والوں کو وہ سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا بھوت نظر آ رہا تھا اگرچہ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے خد و خال نمایاں نہیں تھے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کی طرف اس شخص کی کمر تھی اس نے فضا میں معلق اپنے بازوؤں کو اوپر اٹھایا اور انہیں سر سے اوپر لے گیا اور پھر انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا جس سے اس کے بازو دوبارہ اصلی حالت میں آ گئے جیسے ہی اس کے بازو دوبارہ اصلی حالت میں آئے وہ ٹیلے کے پیچھے اتر گیا یہ کوئی اشارہ تھا جو اس نے ٹیلے کے سامنے موجود آدمیوں کو دیا تھا یہ اشارہ پاتے ہی وہ دونوں آدمی ٹیلے کے پچھلی طرف چلے گئے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس بات پر انہیں حیران ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں اسی بات کی توقع تھی کہ وہ اکیلا شخص ٹیلے کے پیچھے نہیں ہوگا ان دونوں نے اس شخص کو ڈھونڈنے کے بجائے ٹیلے کے پیچھے زمین کو دیکھنا شروع کر دیا ایسے لگتا تھا جیسے وہ ریت میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں جس وقت وہ ریت میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے سیاہ لباس والا شخص واپس مرو کی طرف جا رہا تھا اگرچہ اس کی رفتار خاصی تیز تھی لیکن اس کی چال سے ایسے لگتا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا وہ جس طرح قلعے سے باہر آیا تھا اسی طرح قلعے میں دوبارہ داخل ہو گیا اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ دونوں آدمی جو ریت میں کچھ تلاش کر رہے تھے کافی دیر تک اپنی کوشش میں لگے رہے آخر تھوڑی دیر کے بعد انہیں وہ چیز مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے یہ چمڑے کی ایک تھیلی تھی جس کے چاروں کنارے مضبوطی سے سلے ہوئے تھے اس کی موٹائی سے لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے ان میں سے ایک نے اس تھیلی کو اپنی جیب میں ڈالا اور دونوں قصبے کی طرف چل پڑے قصبے میں پہنچ کر انہوں نے قصبے کے سب سے پہلے گھر کا دروازہ خٹ یہ گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا اور قصبے کے دوسرے گھروں سے تھوڑا علیحدہ بھی تھا کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر چلے گئے اندر داخل ہو کر ان میں سے ایک نے دروازہ بند کر دیا ابھی وہ دروازہ بند کر کے مڑا ہی نہیں تھا جب اسے دروازہ کھولنے والے نے مخاطب کیا زبیر وہ امانت لے آئے یہ دروازہ کھولنے والے کی آواز تھی وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا اس لیے اس کی آواز کانپ رہی تھی ہاں محترم بزرگ یہ زبیر کی آواز تھی اللہ تجھے جزا دے گا تو نے بہت نیک کام کیا ہے یہ اسی عمر رسیدہ شخص کی آواز تھی مجھ سے زیادہ کا حقدار ہے زبیر نے مسکرا کر اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا ہاں مجھے اندازہ ہے عمر رسیدہ شخص نے کہا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہے کچھ دن خاموش رہنے کے بعد وہ بوڑھا دوبارہ بولا اب بہتر یہی ہے کہ تم وہ امانت میرے حوالے کر دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ نئی ہدایات میں صبح تمہیں دوں گا اس کی بات سن کر زبیر نے اپنی جیب سے وہ تھیلی نکالی اور عمر رسیدہ شخص کے حوالے کر دی اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے ان کے جانے کے بعد اس شخص نے تھیلی کو چاک کر کے کھول دیا اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا جو لمبائی میں کافی بڑا تھا اور اس کو کئی تہوں میں لپیٹ کر تھیلی میں سیا گیا تھا اس نے کاغذ کو کھولا اس پر ایک تحریر درج تھی اس نے تحریر پڑھنی شروع کر دی جو جو وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر نکلا بھی نہیں تھا جب قطبہ بن مسلم نے زرار بن حسین اور ابو موسا کو بلوا لیا جلد ہی وہ دونوں آ گئے وہ دونوں سفر کی تیاری مکمل کر کے آئے تھے اے ابو موسا کیا تو سفر کے لیے تیار ہے قطبہ بن مسلم نے مسکرا کر ابو موسا سے سوال کیا ہاں اے امیر میں سفر کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں ابو موسا نے جواب دیا اور تو ابن حسین قطبہ بن مسلم نے ذرا بن حسین سے پوچھا اے اے ابن مسلم تجھے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے ذرا بن حسین نے مسکرا کر جواب دیا تو قطبہ بھی مسکرا دیا تم دونوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر تم دونوں کی زندگی کا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے کتبہ بن مسلم نے دونوں سے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بچ نکلو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ تم دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ بلکہ زندہ سلامت واپس بھی پہنچ جاؤ کیونکہ تم دونوں جانتے ہو کہ تمہارے جیسے ثبوت کبھی کبھی ہی اور کہیں کہیں ہی پیدا ہوتے ہیں کی کی یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرا اس مہم کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اپنے دماغوں کو کس حد تک چوکس رکھتے ہو اور اپنی عقل کو کس طرح استعمال کرتے ہو اور ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالنا میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہاری ہلاکت کے لیے دشمن نے بڑے ہی دل فریب پھندے تیار کر رکھے ہیں اے مسلم کے بیٹے اگر تو نے ہم پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ہم کبھی بھی تیرے اعتماد کو پامال نہیں ہونے دیں گے اور جہاں تک ہماری مہم کی کامیابی کا دار و مدار ہے تو اللہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے بن حسین بولا اے ابن حسین کیا تجھے اللہ کی مدد پر اتنا ہی یقین ہے جتنا تو کہہ رہا ہے اتبا بن مسلم نے عجیب سے انداز میں سوال کیا ہاں مسلم کے بیٹے ہاں ذرا بن حسین نے جواب دیا لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کبھی تیری مدد نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ تو اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی لڑا نہیں دے گا اور اگر تو اپنے مقصد کے لیے جان لڑا دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا تو یہ اللہ ہی ہوگا جو تیری جان کی حفاظت کرے گا اور اگر تم صرف اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیری مدد کرے گا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گیا تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرا ایک ایک سانس ہے تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا تو نے بالکل ٹھیک کہا ابن مسلم لیکن کیا تجھے میرے جذبے پر شک ہے زرا بن حسین نے سوال کیا مجھے تیرے جذبے پر شک نہیں ہے لیکن تیرے اچھے برے کے بارے میں تجھے آگاہ کرنا میرا فرض ہے کیونکہ مجھے تیرا امیر بنایا گیا ہے اتبا بن مسلم نے جواب دیا اتبا بن مسلم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بحیثیت امیر اپنی ریایہ کے ہر اچھے برے کام کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جن کے پاس حکومت آتے ہی ان کی آنکھیں ہی بدل جاتی ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ ان کے زیر سایہ پلنے والی رعایا کی اخلاقی حالت کیا ہے وہ صرف اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت ہے اور دن رات سلام کرنے کے لیے باڈی گارڈز اور نوکر چاکر موجود ہیں انہیں اس بات کی بھلا پرواہی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز اس قوم کی اخلاقی حالت ہے اور یہ بات آج کے دور میں ایک مرض کی حیثیت اختیار کر گئی ہے آج کے دور میں جب ہماری قوم کی اخلاقی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے حکمرانوں کا اولین فرض ہے کہ وہ قوم کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں تم دونوں تھوڑی دیر تک روانہ ہو جاؤ اور ہر حال میں میری ہدایت پر عمل کرنا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ آنکھیں مسلسل ہماری نگرانی کر رہی ہیں اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا اگر تمہیں راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو سب سے پہلے اس خطرے کو ختم کرنا یہ یہ ذہن میں رکھو کہ اب تک جتنی بھی جاسوسی مہم بھیجی جا چکی ہے ان سب سے پیچیدہ مشکل اور اہم ہے قطبہ بن مسلم نے انہیں کہا ہمیں اس بات کا احساس ہے مسلم کے بیٹے ابو موسا نے کہا کچھ مزید گفتگو کے بعد قطبہ بن مسلم نے انہیں رخصت کر دیا جس وقت قطبہ بن مسلم اضرار بن حسین اور ابو موسا سے گفتگو کر رہا تھا اس وقت مرغ سے کچھ دور اس قصبے میں اس بوڑھے کے پاس زبیر اور مسنہ موجود تھے وہ عمر رسیدہ شخص زبیر اور مسنہ سے کہہ رہا تھا آج کسی بھی وقت دو گھڑ سوار مرغ سے نکلیں گے ان کا رخ بسرے کی طرف ہوگا تم دونوں نے ان کی آخری منزل تک ان کا پیچھا کرنا ہے یعنی بسرے تک زبیر نے پوچھا نہیں اس آخری منزل تک جہاں تک وہ جائیں گے اور واپسی پر بھی تم نے ان کی مکمل نگرانی کرنی ہے عمر رسیدہ شخص نے انہیں کہا لیکن اس نگرانی سے ہمارا مقصد کیا ہوگا مسنہ نے سوال کیا ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ آیا وہ بسرا ہی جاتے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے کیونکہ ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان دونوں قاصدوں نے بسرا جانا ہی نہیں وہ راستے سے ہی کہیں اور چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بسرا جانا کوئی چال ہے زبیر نے پوچھا ہاں یوں ہی سمجھ لو عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا مزید کچھ ہدایات کے بعد اس عمر رسیدہ شخص نے زبیر اور کو رخصت کر دیا جب سورج تھوڑا اوپر آ گیا اور اس کی تمازت صحرا کو جلانے لگی یعنی کہ گرمی صحرا کو جلانے لگی تو مرو سے دو گھڑ سوار نکلے انہوں نے منہ اور سر کے گرد کپڑے لپیٹے ہوئے تھے اس لیے ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے ان کے گھوڑوں کی پیٹھ پر سامان ہوا تھا جس سے لگتا تھا وہ خاموشی سے اپنے سفر پر رواں تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ مر اسے کافی دور پہنچ کر بھی انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی اگرچہ وہ ایک ساتھ ہی سفر کر رہے تھے لیکن ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ ہو وہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے اور ان کے انداز سے کوئی جلدی ظاہر نہیں ہو رہی تھی سورج سر پر آنے تک وہ مر سے بہت دور نکل آئے تھے سورج سر پر آ جانے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور صحرا کی ریت جلنے لگی تھی گرمی کی شدت دیکھتے ہوئے ان دونوں نے گھوڑے روک لیے وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھے تاکہ دوپہر کا وقت گزار سکیں آخر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ ایک پناہ گاہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ صحرا میں ایک پتھریلی چٹان تھی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی دونوں نے اس کے نیچے اپنے گھوڑے روک لیے اور گھوڑوں گھوڑوں سے اتر آئے انہوں نے کو باندھا باندھا نہیں بلکہ کھلا رہنے دیا شاید وہ جانتے تھے کہ گھوڑا اپنے مالک سے وفاداری کرنا خوب جانتا ہے دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو خوراک ڈالی اور کچھ دیر کے بعد ریت پر سائے میں لیٹ گئے انہوں نے اب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اپنے سر اور منہ کے گرد لپٹے ہوئے کپڑے اتارے تھے جلدی وہ دونوں سو گئے اور انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دو اور گھڑ سوار اسی جگہ آ کر رک گئے وہ اپنے گھوڑوں سے اتر آئے اور پہلے دونوں مسافروں کے سامان کی تلاشی لینے لگے لیکن اس سامان میں انہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مل سکی وہ دونوں سامان کی تلاشی سے فارغ ہو کر اس طرف چلے گئے جہاں سے آئے تھے ان دونوں نے اپنے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھانپے ہوئے تھے ان کے سے لگتا تھا کہ وہ صحرا کے پیشاور ڈاکو ہیں مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اگر وہ صحرا کے پیشاور ڈاکو ہوتے تو کبھی بھی اس طرح خاموشی سے واپس نہ چلے جاتے کافی دیر سونے کے بعد مرغ سے آنے والے سوار نیند سے بیدار ہوئے یہ اثر کی نماز کا وقت تھا اثر کی نماز پڑھ کر وہ آگے نکلنے کی تیاری کرنے لگے جب وہ آگے جانے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھنے لگے تو دونوں میں سے ان دونوں میں سے ایک چونک پڑا اس نے اشارے سے اپنے دوسرے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کیا اس اشارے پر اس کے ساتھی نے ریت کو غور سے دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا ریت پر اس طرح پاؤں کے نشان تھے جیسے یہاں کافی دیر تک کچھ لوگ چلتے رہے ہوں اور یہ نشان صرف اس جگہ کے گرد تھے جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نشان اسی طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے وہ دونوں آئے تھے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے ان کی مسکراہٹ کا پتا ان کی آنکھوں کے سکڑنے سے چلتا تھا کیونکہ ان کا باقی منہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا ان دونوں نے آنکھوں آنکھوں ہی میں کوئی فیصلہ کیا اور پھر وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اب ان کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ سست تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود ہی مزید آہستہ آہستہ جا رہے ہوں یا پھر انہیں بسرا پہنچنے کی کوئی جلدی ہی نہیں تھی باقی تمام دن اور رات کا ایک پہر وہ چلتے رہے ابھی تک ان کا تمام سفر صحرا میں ہی ہوا تھا لیکن رات کا اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ سہرا کے آثار ختم ہوتے جا رہے تھے اور پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا جب چاند مکمل طور پر سر پر آ گیا اس وقت سہرا ختم ہو چکا تھا اب ان کے راستے کے دونوں طرف بلند پہاڑ تھے اور یہ پہاڑ سرسبز بھی نہیں تھے اور نہ ہی چٹیل تھے ان پر چند انچ لمبی گھاس اگی ہوئی تھی جبکہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان پہاڑوں پر گھاس کے علاوہ کوئی پودا نظر نہیں آتا تھا آسمان کی اور جھانک رہا تھا اسی روشنی پہاڑوں پر گر کر ان کو منور کر رہی تھی اگرچہ ماحول پر اندھیرے کا راج تھا اور اس اندھیرے کو چاند کی روشنی ختم کرنے میں ناکام تھی لیکن پھر بھی وہ دونوں اس علاقے کی خوبصورتی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے جب رات کافی گہری ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے روک دیے اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں سونے کا اہتمام کرنے لگے ابھی وہ دونوں اپنے اپنے بستر بچھا کر فارغ ہی ہوئے تھے جب دو گھڑ سوار ان کے سامنے آ کر رک گئے چاند کی مدھم روشنی میں ان کے صرف خد و خال ہی نظر آ رہے تھے یا صرف اتنا پتا چلتا تھا کہ انہوں نے منہ پر کپڑے لپیٹ رکھے ہیں جن کا رنگ یا تو کالا تھا یا پھر بہت گہرا کیونکہ اندھیرے میں وہ کالے ہی لگ رہے تھے وہ دونوں سوار گھوڑوں سے اتر آئے دوستو کہاں جانے کا ارادہ ہے ان دونوں سواروں میں سے ایک نے کہا اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی بہت دور سے سفر کرتے آ رہے ہوں اور اب سفر میں کچھ لوگوں کو مل کر بہت خوش ہوئے ہوں لیکن ان دونوں کو اس وقت حیرت ہوئی جب پہلے آنے والے سواروں میں سے کسی نے کچھ بھی نہ کہا دوستو میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اسی سوار نے حیرت زدہ انداز میں کہا لیکن پہلے والے سوار پھر بھی خاموش رہے کیا تم ہمارے ساتھ سفر کرنا پسند کرو گے دوسرے سوار نے پوچھا لیکن اسے اسے بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا اب تو ان دونوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے ابھی وہ کسی ممکنہ قدم کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے جب کچھ اور سوار وہاں آ گئے نئے آنے والے سوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے انہوں نے آتے ہی درمیان میں آنے والے دونوں سواروں کو گھیرے میں لے لیا ان دونوں کو باندھ دو سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص نے درمیان میں آنے والے کی طرف اشارہ کر کے کہا چنانچہ ان دونوں کو باندھ دیا گیا اس دوران ان دونوں نے کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ بے سود ہوگا جب ان دونوں کو باندھ دیا گیا تو وہ شخص گھوڑے سے اتر کر ان دونوں کے پاس آیا اور جھک کر ان کے پاس بیٹھ گیا اس نے ان دونوں میں سے ایک کے سر سے کپڑا ہٹایا اور غور سے اس کی طرف دیکھا شاید وہ چاند کی مدھم روشنی میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا پھر اس نے دوسرے سوار کے سر پر لپٹا ہوا کپڑا اتارا اور اس کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا بولا تمہارا کیا کیا نام نام نام ہے ہے ہے میرا زبیر زبیر وہ اور تمہارے اس اس ساتھی کا شخص نے سے ہی دوبارہ سوال کیا اس کا نام مسنا ہے زبیر نے جواب دیا یہ دونوں زبیر اور مسنہ ہی تھے انہیں اس عمر رسیدہ شخص نے یہ کام سونپا تھا کہ مرو سے نکلنے والے قاصدوں کا پیچھا کریں اور ان کی آخری منزل تک اور پھر آخری منزل سے واپسی تک غیر محسوس انداز میں ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے لیکن یہ ان دونوں بد قسمتی تھی کہ مرو سے نکلنے والے قاصد جو کہ ابو موسا اور بن حسین جیسے جہاں دیدہ آدمی تھے ہر طرح سے چوکس ہو کر مرو سے نکلے تھے ان دونوں کو اتبا نے جو کام سونپا تھا اس اس کی کی صحیح صحیح طریقے طریقے سے سے تکمیل کا دار و مدار اسی بات پر تھا کہ وہ کسی بھی لمحے غفلت نہ برتیں شاید ان سے کوئی بھول ہو جاتی لیکن کتبہ نے انہیں راستے کے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کتبہ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ اس کے قاصدوں کا پیچھا کیا جائے گا لیکن یہ صرف اس کا اندازہ ہی تھا جو کہ اس نے اپنے جاسوسوں سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر لگایا تھا اور اس کا یہ اندازہ واقعی سچ ثابت ہو گیا تھا مرغ سے نکلنے سے پہلے ابو موسا اور زرار بن حسین نے فوج میں سے چند نہایت قابل اعتماد آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ ترتیب دیا تھا اس دستے کی تیاری اس حد تک خفیہ رکھی گئی تھی کہ زرار اور ابو موسا نے اس کے بارے میں قطبہ بن مسلم کو بھی اطلاع نہیں دی تھی اس دستے کے کماندار کے لیے دونوں کی ہدایات یہ تھی کہ یہ دستہ سورج سر پر آ جانے کے بعد مرغ سے روانہ ہو اور جس قدر تیزی سے ہو سکے اس راستے پر سفر کرتا ہوا بسرا پہنچے جس پر ابو موسا اور زرار بن حسین نے سفر کرنا تھا یہ راستہ زرار بن حسین نے نقشے پر دستے کے کماندار کو سمجھا دیا تھا دستے کا کماندار پہلے ہی اس راستے سے واقف تھا مرگ سے چلنے کے بعد جب ابو موسا اور زرار نے صحرا میں قیام کیا تھا تو ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تھی ان دونوں کو یہ تو معلوم نہ ہوا تھا کہ ان کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے لیکن انہیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچا ہے اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ باقی سفر میں بھی ان کا پیچھا کیا جائے گا اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا پیچھا صرف دو افراد کر رہے ہیں تو وہ صحرا میں ہی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے لیکن چونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا پیچھا کتنے افراد کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور اپنا سفر جاری رکھا لیکن اب انہوں نے اپنی رفتار بہت سست کر دی تھی ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ دستہ جس کو مرو سے ان ان کے پیچھے پیچھے آنا تھا تک پہنچ جائے رات کو جب انہوں نے قیام کیا تھا تو اچانک ہی دو آدمی ان کے سامنے آ گئے جو ان کے ساتھ سفر کرنے کے خواہش مند تھے ذرائع اور ابو موسا کو ان دونوں پر شک ہوا تھا اس لیے انہوں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا ان کے کسی سوال کا جواب نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی شناخت کسی کو نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ان ان کی آواز سے کو پہچانا جا سکتا تھا جبکہ انہیں بخارا تک مکمل رازداری کے ساتھ پہنچنا تھا ہو سکتا تھا کہ جن دو آدمیوں پر انہیں شک گزرا تھا ان کی گرفت سے بچ کر وہ نکل جاتے اور اس صورت میں وہ ان دونوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے تھے لیکن اس سے پہلے کہ ابو موسا اور ذرا بن حسین ان دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے مرو سے چلنے والے دستہ پہنچ گیا اور اس نے ان دونوں آدمیوں کو پکڑ لیا اگرچہ ذرا بن حسین کا خیال تھا کہ زبیر مسنہ بڑے سخت جان ثابت ہوں گے لیکن انہوں نے ذرا سے دھمکانے پر زرا بن حسین اور ابو موسا کو سب کچھ بتا دیا انہوں نے جو کچھ بتایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ مر اسے چند میل دور ایک قصبہ تھا اس قصبے میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص آ کر آباد ہوا تھا یہ شخص بوڑھا تھا اور اکیلا تھا اس کا مزاج بہت ہی عجیب قسم کا تھا اس لیے لوگ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن زبیر اور مسنا کوئی کوئی بات ایسی ضرور نظر آئی جو انہیں اچھی لگی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص میں ایک پر اسراریت پوشیدہ تھی جبکہ ان دونوں نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا ان کے اندر ایک عجیب طرح کا جوش موجود تھا جو انہیں کسی بھی طرح چین نہیں لینے دیتا تھا کچھ کر گزرنے کی خواہش اس جوش کو بڑھائے ہوئی تھی اس پر اس شخص کی پر اسراریت نے ان کی خواہش کو ایک مسمم ارادے میں بدل دیا وہ اس شخص سے بہت متاثر تھے اگرچہ وہ اس کے بارے میں نہ تو کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ان کی کبھی اس سے ملاقات ہوئی تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کو یہ یقین تھا کہ اس بوڑھے کی زندگی بہت شاندار گزری ہے آخر ایک دن ہمت کر کے وہ اس بوڑھے سے ملنے چلے گئے وہ بوڑھا حیران بھی ہوا اور خوش بھی حیران اس لیے کیونکہ قصبے کے لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے اور خوش اس لیے کہ کوئی تو اس سے ملنے آیا تھا آہستہ آہستہ اس بوڑھے نے زبیر اور مسنا کو اپنے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا وہ ان دونوں کو عجیب و غریب کام کرنے کو دیتا مثلا کبھی وہ ان سے کہتا کہ فلاں پہاڑی علاقے سے زندہ الو پکڑ لائے یا آج رات فلاں گھر سے فلاں چیز چرا کر لاؤ اور پھر اسی طرح وہ چیز ان سے وہ واپس بھی رکھواتا تھا وہ دونوں اس کے کہنے پر ایسا کرتے تھے ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک تو اس طرح ان کا ایک فطری مطالبہ پورا ہو جاتا تھا اور دوسرے اس سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا پھر ایک دن اس بوڑھے نے ان دونوں سے کہا کہ وہ آج رات قصبے کے باہر نکل جائیں اور مرو سے قصبے کی طرف آنے والے راستے پر کھڑے ہو جائیں آدھی رات کے قریب مرو سے ایک شخص آئے گا وہ کسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہو کر تمہیں کچھ اشارہ کرے گا اس کی سب سے اہم پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ کسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہو کر تمہیں کچھ اشارہ کرے گا اس وقت چاند اس کی کمر کے پیچھے ہوگا وہ اشارے کر کے واپس چلا جائے گا تم سے ملے گا نہیں بوڑھے نے انہیں کہا تھا میرے لیے وہ کوئی پیغام چھوڑ کر جائے گا یہ پیغام چمڑے کی ایک تھیلی میں سلا ہوا ہوگا جو تمہیں ٹیلے کے پیچھے ریت میں پڑی ہوئی ملے گی میں نہیں چاہتا کہ وہ آدمی مجھ تک پہنچے اور قصبے والوں کو اس کا پتہ چلے بوڑھے نے کہا جب وہ ان دونوں کو کوئی کام کہتا تھا تو اسی انداز میں کہتا تھا بوڑھے کے کہنے کے مطابق وہ دونوں رات کو قصبے سے باہر چلے گئے اور بوڑھے کے لیے پیغام لے آئے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس پیغام کا متن کیا ہے یعنی یہ پیغام کس طرح کا ہے نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی اگلے دن بوڑھے نے انہیں حکم دیا کہ مرو سے نکلنے والے قاصدوں کا پیچھا کرنا ہے جو انہوں نے صرف ایک دلچسپ کام سمجھ کر کیا اور ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون ہیں اور کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں اور اس نے نے ان کا کا پیچھا کرنے حکم کیوں دیا تھا زبیر کہا بظاہر ان کی یہ باتیں ناقابل یقین تھی کہ وہ بوڑھے کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے یہ سارے عمل کرتے رہے ہیں چنانچہ زرا بن حسین نے ان دونوں کو دستے کے حوالے کر کے کتبہ کے پاس روانہ کر دیا اس نے دستے کے کماندار کو خاص ہدایت کی تھی کہ یہ دستہ مرو میں خفیہ طور پر داخل ہو تاکہ کسی کو ان دونوں آدمیوں کے پکڑے جانے کی کانوں کان خبر نہ ہو یہ رات ان سب نے اسی جگہ گزاری اگلے دن یہ دستہ زرار بن حسین کی ہدایات کے مطابق مرو روانہ ہو گیا جبکہ زرار بن حسین اور ابو موسا اپنے سفر پر روانہ ہو گئے